السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ الرحمن الرحیم ہاں ایک زیادہ کچھ نہیں آپ زیادہ بہت سارے تو نے بتا ہی نہیں ہے جی۔ جسٹ ایک سچا واقعہ پر شیئر کرنے کا تھا تو جتنا بھی ٹائم مجھے ملا ہے اس میں مختصر سے میں بولنے کی کوشش کروں گی اور یہ واقعہ ایک دم سچا ہے اور اس کو بیان کرنے والے ہیں محمد النقوی جو کویت کے رہتے ہیں کویت کے رہنے والے ہیں اور یہ بہت اسکالر اسلامک اسکالر ہیں اور بہت بڑے دائی بھی ہیں پندرہ سالوں سے دائی کا کام بھی کرتے ہیں اور وہاں کے جامع مسجد کے مسجد کے قطیب بھی ہیں اور کویت میں ہی المدینہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں وہ پڑھاتے بھی ہیں تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا تو میں سچا واقعہ تھا تو میں شیئر کرنا چاہتی تھی اس میں سے بہت ساری چیز استاد نے آلریڈی ہی دیے ہیں بس یہ واقعہ یہ تھوڑا شیئر کرنے کا تھا تو پھر میں کوشش کروں گی کہ میں اچھے سے رکھ پاؤں تو یہ واقعہ سعودی میں تبک نامک ایک جگہ ہوتی ہے تبک ہم جانتے ہیں جس کو سیرت پتہ ہے وہ جانتے ہیں اس کے کے بارے میں تو وہاں کا یہ واقعہ ہے یہ بہت ریسنٹلی ہے بہت فیو ایئرس یعنی کہ بس چند سال پہلے ہی بس بہت زیادہ پرانا نہیں ہے بس چند سال پہلے کی بات ہے تو بتا رہے تھے کہ اتنا کامن ہے آج کل جادو کرنا کروانا جیسے کہ عام لوگ جیسے سپر مارکیٹ جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے ویسے ہی لوگ چل پڑتے ہیں کسی کو جادو کرنے تو اتنا کامن ہو گیا ہے کہیں پہ بھی اور خصوصاً وہ بتا رہے تھے کچھ کنٹریز بھی ہے جہاں کسی کو جانے کی استطاعت ہوتی ہے تو وہاں تک بھی چلے جاتے ہیں خصوصی وہ کنٹری کا نام نہیں میں لینا چاہتی تو وہ کنٹریز میں جا کر بھی یعنی کہ اس پہ وہ کنٹری میں اتنا پھیلا ہوتا ہوا ہوتا ہے جادو کرنا تو وہاں تک بھی لوگ جاتے ہیں جادو کروانے کے لیے تو اب ہم واپس آتے ہیں اس کے جو صحیح واقعات ہیں اس کے بارے میں میں بولتی ہوں تو یہ سعودی میں تبوک نامک ایک گاؤں میں ہوا تھا تو یہاں پہ وہاں کی پولیس جو ہوتی ہے تو سی آئی ڈی پولیس نے ان کو ایک کمپلینٹ کمپلینٹ ملی تھی شکایت ملی تھی کہ یہاں سے کچھ گڑبڑ ہے یہاں سے کچھ تو نارمل نہیں ہے کچھ تو گڑبڑ ہے یہاں سے تو وہ کمپلینٹ لانچ کی گئی تھی تو اس کمپلینٹ میں جو واقعات باہر پڑے اس کو وہ بیان کر رہے تھے تو جب ریڈ کرنے گئے تھے سی آئی ڈی آفیسر سب پولیس وغیرہ تو باہر سے وہ ایک دم نارمل ہی گھر تھا جیسے آجو باجو کے سب گھر ایک جیسے تھے تو جیسے نارمل گھر ہوتے ویسے تھا لیکن جب اندر ایک بار گئے وہ کرنے کے لیے تو وہاں پہ اتنی گندگی تھی وہ بولتے تھے کہ مقبرہ جیسا لگ رہا تھا قبرستان سے بھی بدتر تھا قبرستان میں تو پھر بھی تھوڑی بہت صفائی کر دیتے ہیں جو اس کے گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ تو یہاں پہ اتنی گندگی تھی نجاست تھی یعنی کہ پیشاب بگھانا اور تھے کہ خون باقاعدہ بوتلوں میں بھرا بھرا ہوا ہوا میں پیشاب مدہ جانور ہڈیاں مدہ جانور خون بھی کیا ہے کا خون یا پھر کسی جادو کا خون یا پھر جیسا بھی بلڈ نجس چیز جو ہے پیشاب سارے چیز سے بھرا پڑا ہوا تھا وہ گھر اور وہ کرنے والا بننے والی تھی ایک عورت جیسے اسے کہتے ہیں ساہرہ عورت تھی جادو جادوگرنی جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ جادوگرنی تھی تو کرنے والی عورت تھی تو اس کو پکڑ لیا تو اس کو پکڑ کے ارسٹ کرنے کے بعد جب انٹروگیشن میں میں کچھ اس نے بتایا تو یہ وہ جو باتیں بتائی تھی وہ میں اب بتاؤں گی تو اس نے بتایا کہ اس کے سارے جتنے بھی اس کے کسٹمرس یعنی کہ جس کے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس میں اکثر اکثر لوگ لیڈیز ہیں اکثر لوگ لیڈیز ہیں بہت تعداد میں ان کے جو بھی جادو کروانے کے لیے آتے ہیں وہ عورتیں ہی ہوتی ہیں اور کس پہ کراتی ہیں تعجب بھائی میں سن کے کہ وہ اپنے رشتے داروں پہ ہی کرواتی ہیں جتنے بھی کسٹمرز ہیں وہ تو پہلے لیڈیز ہی لیڈیز ہی آتی ہیں کروانے کے لیے اور کس پہ کرواتی ہیں اپنے ہی رشتے دار پہ اپنے ہی فیملی ممبرس پہ کرواتی ہیں اور اس نے بتایا کہ میکسیمم یہ جتنے بھی ہیں وہ ہر سال آتے ہیں اور پھر اس کو دہراتے ہیں دہرانے کے لیے کہتے ہیں کہ چلو اور دو سال کے لیے بڑھا بڑھا اور تین سال سال کے تاکہ وہ وہ اس اس سے باہر آئے ہی نہ کہیں کہیں کا مطلب ایک ہو گیا ڈھیلا تو نہیں پڑ گیا ویک تو نہیں ہو گیا یا پھر کہیں علاج تو نہیں کروا رہا پتا نہیں اس کے دماغ میں کچھ آ رہا رہیں گے ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہوں گے علاج کے لیے تو اس سے پہلے کہ وہ اس کو اور اسٹرانگ اور گاڑا کرنے کے لیے ہر سال یا پھر ہر دو تین سال کے ایک بار جو اس کو پھر ریپیٹ کروانے کے لیے یہی لوگ آتے تھے اس کے پاس تو اس نے کہ کئی تو آفیسر نے پوچھا کہ کیا جس پر بھی تم نے کیا ہے ساروں کو افیکٹ ہو گیا کیا اثر ہو گیا کیا تو وہ بولی کہ نہیں ایسے لوگ بھی ہیں جن پر اثر نہیں ہوا ہے تو پھر اس کا جو ڈیری ہوتی تھے اس کے سارے جو بھی سامان وغیرہ ہوتے تھے اس کو چیک کرنے میں پتہ چلا کہ اس میں جو نام لیے کی جو کانٹیکٹ لسٹ ہے وہ جو جادو کرنے کو جو لسٹ مینٹین کرتی تھی باقاعدہ تو اس میں ان لوگوں کو دیکھ کے مطلب جو سی آئی ڈی آفیسر تھے پولیس تھی تو ان کو لوگوں کو دیکھ کے اتنا حیران حیران ہو گئے وہ کہ ایسے ایسے نام تھے ایسے کوئی کیا بولتے گواہ ٹائپ کے یا پھر ایسے کچھ نہیں تھے سارے لوگ بگ شاٹس تھے اس گاؤں کے اور اطراف کے گاؤں کے ہاں اور شاہی خاندان کے بھی تھے اور بہت رئیس رئیس زیادہ بھی تھے اور اور حیرانی والی بات یہ تھی کہ چند مطلب چند لوگوں کے نام زیادہ تر لوگوں کے نام کے سامنے ڈی آر یا پھر ای این جی لکھے تھا مطلب ڈاکٹر اور انجینئر بھی تھے ابھی دیکھو ڈاکٹر تھے انجینئر تھے اور کروا رہے ہیں کیا دیکھو تو یہ سارے لوگوں کے نام ان کے پاس تھے اور اس کے پاس یہ سارے بگ شاٹس کے نام پڑے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک اور چیز بھی کی انٹروگیشن کے دوران کہ ایک ہی نام پہ پانچ بار کیا گیا ہے جیسے استادہ نے بتایا تھا ڈیفرنٹ ڈفرینٹ طریقوں سے کیا جاتا ہے تو پانچ طریقوں سے الگ الگ پانچ الگ الگ طریقوں سے ایک نام ایک جو نام تھا اس نام پہ کیا گیا تھا تو پانچ الگ الگ طریقے سے کس لیے لکھا تو وہ بولتی ہی کہ یہ ایک لیڈی ہے جو تھرٹی ٹو ایئرس کی لیڈی ہے اور یہ ٹیچر ہے اس کی خود کی یعنی وہ شاید اپنی ماں کی بہن بھی ہو سکتی ہے خالہ موسی جو بھی بولتے وہ بھی ہو سکتی ہے یا پھر پھوپھی بھی ہو سکتی ہے تو وہ انگلش میں بول رہے تھے تو انہوں نے آنٹ آنٹ کا کا ورڈ یوز کیا تو ادھر بھی ہو سکتی ہے ادھر بھی ہو سکتی ہے ماں کی طرف بھی ہو سکتی ہے باپ کی طرف بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ تو شور تھے کہ وہ اپنی ریلیٹڈ ریلیٹڈ بلڈ ہی تھی وہ کرا رہی تھی اس ٹیچر پر اور اس نے کہا کہ اس کو میں کبھی جتنے بھی میں طریقے سے میں بیچتی تھی جن واپس پلٹ کے آ جاتا تھا ناکامیاب ہو کے فیل ہو کے آ جاتا تھا تو پھر اس نے وہ اس نے وقت کہا تو پھر پولیس نے کیا کیا کہ اس کا فون میں اس کا کانٹیکٹ لسٹ جو ہوتی ہے یہ تھا ان کا ڈیری جو وہ مینٹین کرتے ہیں ڈیری اس میں تھا اس کا نام یہ عورت کا نام لیڈی ہے جو ٹیچر کا نام اور پھر کانٹیکٹ لسٹ بھی چیک کیے تو کانٹیکٹ لسٹ میں بھی فون کے اس عورت کا نام تھا تو پولیس نے کیا کیا کہ اس عورت سے کانٹیکٹ کیا اور میں نے اس عورت یعنی کہ وہ جو لیڈی ٹیچر ہے وہ ٹیچر کو کانٹیکٹ کیا اور بتایا کہ اب ایسا ایسا کیا گیا ہے ہمیں کمپلینٹ ملنے سے ایسا ایسا پکڑے گئی ہے وہ عورت اور کیا گیا ہے کیا آپ کو کچھ ایکسپیرینس نہیں ہوا آپ کو کیا کچھ ہوا کیا آپ کے گھر آپ اور گھر کے والے کیسے ہیں حفاظت سے یعنی کیا ہے ماجرا بول کے پوچھے تو وہ لیڈی ٹیچر بولتی ہے کہ مجھے نہیں پتا مجھے تو کچھ میرے یا پھر میرے فیملی ممبرس میں الحمد للہ سب ٹھیک ہے کسی کو بھی کوئی کچھ نہیں ہوا تو وہ پوچھے کہ اور وہ بول رہی تھی کہ آپ بول رہے نا کہ ایسا اس نے کیا ہے بول کے مجھے تو ہم نے ہمیں نہ مطلب جو بھی بیڈ افیکٹس ہوتے ہیں ہیلتھ کے معاملے میں ہو یا پھر کیریئر کے معاملے میں ہو بزنس کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے بس ایک ہی محسوس ہے ہوتی تھی ہمیں ہمیشہ کئی سالوں سے کہ اب میرے گھر کے ونڈوز جو ہوتے ہیں کھڑکی جو ہوتی ہیں ان کے اوپر ہمیشہ مطلب ہمیشہ یعنی کہ کبھی کبھار جو پریشر ہیوج پریشر جیسے ایک دم جیسے ابھی کبھی طوفان وغیرہ آ گئے تو ایک دم آندھی کی ہوا جیسے زور سے آ گئی تو ہمیں کیسا محسوس ہوا تھا جب ونڈو بند کیے تب بھی ہم کو وائبریشن وغیرہ اور جو ایک دم کھول بھی کھولیں گے تو ایک دم دھڑ سے کھلے گا اور مچیں گے تو ایک دم دھڑ سے مچے جائے گا تو اتنا پریشر بلڈ اپ ہو کے رہتا تھا اور وہ سوچی کہ شاید میں اس جگہ پہ جہاں پہ ہوں وہاں پہ زیادہ پریشر ہے اور وہ بتاتی تھی کہ اس وقت باہر سائلنٹ رہتا رہتا رہتا تھا تھا تھا یعنی کہ کہ کہ شانت کام ایسا نہیں کوئی ہوا چل رہی ہے زوروں سے تو میں میں سوچی تھی نہیں میرا گھر ہی کچھ ہائٹ ہے یا پھر ایسا ہے تو میں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دیا لیکن وہ بتاتی تھی کہ کبھی ایسا ہوتا تھا پریشر بلڈ اپ ہوتا تھا ونڈوز پہ اور جب بھی پریشر ونڈوز پہ بلڈ اپ ہوتا تھا یعنی کہ کھڑکیوں میں جب بھی ایسا پریشر آتا تھا تو ان کے گھر کے لائٹس آن آف تو وہ سوچی کوئی الیکٹریسٹی کا پرابلم ہوگا صرف یہ دو ہی میں نے کی ہے میرے سارے اس میں اور کچھ بھی نہیں میں نے کیا تو وہ ٹیچر جو تھی انہوں نے بتایا تھا ایسا پولیس کو تو پھر یہ جو ساحرہ ہوتی ہے اس کو پوچھے کہ تمہیں کیسا پتا چلا کیا مجرا تو وہ بولتی ہے کہ وہ بولتی ہے کہ وہ ساحرہ جو بولتی ہے جادوگرنی جن جاتے تھے لیکن وہ انٹر نہیں کر سکتے تھے جیسے استاد نے بتایا نا تو انٹر نہیں کر سکتے تھے اور وہ کھڑکی میں سے جو ونڈو میں سے جا کے اگر گلاس کے ونڈو ہوں گے تو تبھی تو وہ جھانک رہے ہوں گے تو جھا کے دیکھنے میں جھانکنے پر بھی وہ گھر ان کو خالی نظر آ رہا تھا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا ان کو تو وہ واپس چلے آ رہے تھے تو اس نے وہ ساحرہ نے وہ بتایا تھا تو واپس اب ہم ٹیچر کے پاس آتے ہیں تو پولیس نے کیا بتایا کہ اچھا تو یہ مزرا ہے تو انہوں نے تو یا عورت نے تو کئی سارے ایک دم زبردست طریقے سے آپ کو پانچ الگ الگ طریقے سے کیا ہوا ہے لیکن آپ کو تو اثر کچھ بھی نہیں ہوا آپ کیا احتیاط کرتی ہیں آپ کچھ خاص عمل کرتی ہیں کیا عمل کرتی ہیں تو کوئی ایک ون آف دی آفیسر کئی آفیسروں میں سے ایک آفیسر نے انہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ صبح اور شام کے اسکار پڑھتی ہوں چاہے جو کچھ بھی ہو جائے صبح اور شام کے اسکار میں ہمیشہ پڑھتی ہوں اور اور انہوں نے بتایا کہ میں خصوصی دعائیں جو بتائی گئی ہیں تھوڑی دیر پہلے استاد بتائے تھے وہی بھی وہ دعا بھی وہ ہمیشہ یہ تین دعائیں وہ کسی بھی حالت میں مس نہیں کرتی تھی اور ہر تین دن کے ایک بار وہ سورہ بکرا کی پوری تلاوت کرتی تھی تو اس نے وہ کہی تھی اگر میں بزی رہتی کسی کارن کے وجہ سے کسی ریزن کی وجہ سے تو میرے گھر کے مرد حضرات پڑھ لیتے اگر دونوں بھی بزی ہے تو بچے بھی پڑھ لیتے تو ان کا گھر کا معمول یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک شخص ایوری تھری ڈیز ہر تین دن کا ایک بار سارا سورت البقرہ کی تلاوت کرتے تھے اور سورہ فاتحہ سات مرتبہ پڑھتے تھے ڈیلی وہ سارے اسکاروں کے ساتھ صبح شام اور آیت الکرسی کی تلاوت ہوتی تھی اور سوریہ بکرا کے لاسٹ جو آیتیں ہوتی تھی ان کی بھی تلاوت کرتے تھے جو 284 اور 285 ہے اور اور اخلاص ناس اور سورہ فالک جو سب کو پتہ ہے ان کی بھی ان سورتوں کی بھی تلاوت کرتے تھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ صرف میں یہی کرتی تھی تو اس کا اس کا ٹوٹل بٹلے کا مطلب یہ تھا کہ جب سر نے جیسے بتایا کہ ہم اللہ کے میں آئے صبح شام تو اس کا اتنا پاور ہے کہ دیکھے وہ پانچ طریقے سے وہ کر رہی تھی اور اتنی اب بگ شارٹس اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ سارے لوگ بگ شارٹس اس کے پاس جا رہے سار نامچین شاہی خاندان کے اس شہر کے لوگ اس ساحرہ کے پاس جا رہے ہیں تو وہ کتنی پاورفل ہوگی لوگ کیا کرتے ہیں جادو کرنے جو کتنا نامچین ہے پاورفل ہے اسی کے پاس جائے گا تو اس کا مقصد اس کا ہم جو اس کی میں سیکھ یہ لینی ہے کہ جتنی پاورفل رہتے پر بھی پانچ الگ الگ طریقوں سے اس کے پاس کرنے سے بھی اس کو اثر نہیں ہوا لیڈی ٹیچر کو جو ہے اثر نہیں ہوا اس کا وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے پناہ میں تھی ان ساری چیزوں کے احتیاط کرتی تھی ان کے عمل کرتی تھی تو ہمیں بھی جیسے استاد نے بتایا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ چاہے تو ایزن ہو تو ہی ہوگا جادو کا اثر نہ ڈرے ہم اپنی طرف سے پوری احتیاط کریں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیرن